دنیا میں یقین اور عافیت سے بہتر کچھ نہیں اخبرنا جریر ربن حازم قال سمعت الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الناس علع یو تو فد دنیا شعی المن القین والعافية اللہ عز و جل حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک لوگوں کو دنیا میں یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں دی گئی پس تم اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کا سوال کرو